وہیب نے بیان کیا ان سے خالد نے ان سے عبد الرحمن بن نبی بکرا نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے دوسرے شخص کی تعریف کی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس وہی لکا تم نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی تین مرتبہ یہ فرمایا اگر تمہیں کسی کی تعریف ہی کرنی پڑ جائے تو یہ کہیے کہ فلاں کا متعلق میرا یہ خیال ہے اگر وہ بات اس کے متعلق جانتا ہو اور اللہ اس کا نگراں ہے میں تو اللہ کے مقابلے میں کسی کو نیک نہیں کہہ سکتا یعنی یوں نہیں کہہ سکتا کہ وہ اللہ کے علم میں بھی نیک ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 6162